دیودار کا درخت ایک گھنے جنگل میں بیچو بیچ ایک دیودار کا درخت تھا وہ ایسی جگہ اگا تھا جہاں وہ بہت خوش تھا اور آزاد تھا سورج چمکتا اور ہوا سراسر بہتی اس کے پتے سرسر آتے اس کے آس پاس جو درخت تھے وہ بہت اونچے اور مضبوط تھے دیودار کے درخت کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ اسے نیچی نظر سے دیکھا جائے او دن مبارک ہو چھوٹے درخت آج کا دن کتنا خوشگوار ہے دیکھو سامنے سے آ رہے ہیں پرندے اتفاق رکھتا ہوں باب آسمان کھلا ہوا ہے میں پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ انسان ہماری طرف آ رہے ہیں ان کے لیے یہ پکنک کا دن ہے اس صبح کی بابت اتنا خوبصورت کیا ہے چڑیا میرے گر تو گردش نہیں کرتی میں اتنا ادنا ہوں میں تو یہ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ ہمارے طرف کون آ رہا ہے کاش کہ میں اونچا ہوتا تب میں گھر اور باہر کی دنیا دیکھ سکتا hey, تم بڑے ہو ہم سب بڑے ہوتے ہیں سمے کسی کے لیے نہیں رکتا یہ تب بھی نہیں رکے گا جب تم چاہو گے کہ یہ رکے تو اس وقت تمہارے پاس جو ہے اس کا لطف اٹھاؤ تم پھر بچپن میں لوٹ نہیں پاؤ گے صرف ایک بات جو میرے کانوں کو خوشگوار لگی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک دن اتنا ادنا کبھی نہیں رہوں گا تمہیں علم نہیں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ ہم کبھی چھوٹے تھے ہی نہیں جب ہم چھوٹے تھے تو سورج ہم تک بڑی مشکل سے پہنچتا تھا یاد ہے بوب کی جنگل کتنا گنا تھا مجھے یاد ہے میں اپنی ٹہنیاں پھیلا بھی نہیں پاتا تھا او وہ پرانے اچھے دن آج یہ کتنا خوبصورت دن ہے اس چھوٹے سے پیارے سے درخت کی جانب دیکھو یہ کیسا نشان ہے شاید کوئی اس درخت کو یاد رکھنا چاہتا ہو اوہ میں حیران نہیں ہوں یہ اتنا ادنا سا اور پیارا سا ہے یہ جنگل کا بچہ ہے <laughs> دیکھا انہوں نے میرا کتنا مزاق اڑایا مجھے بچہ کہہ کر اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا انہوں نے تو اپنی محبت بیاں کی احمق خرگوش دیکھا کیا یہ بھی نقصان دہ نہیں تھا اس نے اس پر توجہ نہیں دی کہ میں یہاں موجود ہوں اگر اس نے تم پر توجہ نہ دی ہوتی تو کیا یہ ممکن ہوتا کہ وہ تم پر سے چھلانگ لگا پاتا میں جانتا ہوں تم میرا مذاق اڑا رہے ہو صرف اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں درست فرمایا اسی لیے یہ عجیب بات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ تم کتنے پیارے لگتے ہو مجھے نفرت ہے نفرت ہے نفرت ہے نفرت ہے نفرت ہے کیا تم پھر سے کہو گے میرے خیال سے میں نے تمہیں صاف صاف نہیں سنا بہت ہو گیا مارلی اسے تنگ کرنا بند کرو سنو جو تمہارے پاس ہے اس میں خوش رہو جنگل کی کٹائی نے ہمیں بہت سی چیزوں سے محروم کر دیا ہے کٹائی کٹائی کیا کیا کیا کہا جنگلوں کی کٹائی وہ ہمیں جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں اس کے معنی یہ کہ انسان درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر لے جاتے ہیں تاکہ اس زمین کو صاف کر کے اس پر کھیتی باڑی یا کچھ اور کر سکیں بہت خوفناک لگتا ہے ہاں ہے اس لیے مجھے اس سے پہلے اپنا قد لمبا کرنا پڑے گا ہے نا اس پوری کہانی سے اسے یہ سمجھ میں آیا تمہیں سیکھنا پڑے گا اس میں مطمئن رہو جو تمہارے پاس ہے پر چھوٹا درخت چاہتا تھا بڑا ہونا بڑا ہونا اور بڑا ہونا بہار گرمیوں اور سردیوں کی برف میں آنے والے سال درختوں پر کافی مہربان رہے کیونکہ اس کے بعد وہ ایک گانٹ سے دوسرے گانٹ تک بڑھتا گیا پر پھر بھی وہ اداس تھا اسے آزاد محسوس نہیں ہوا کیونکہ وہ اور بڑا اور تیزی سے بڑا ہونا چاہتا تھا آئی, یہ صحیح ہے خرگوش اب جاؤ چلتے بنو اب میں لمبا ہو گیا ہوں میرا یقین کرو ایک دن تم ان سب کو یاد کرو گے تبھی انسان آئے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جس میں وہ ماہر تھے کاٹنا کاٹنا اپنی کلہڑی چلانا اور سبھی درخت زمین دوز ہو گئے بڑے بڑے ہرے درخت اب ٹھوٹ بن کر رہ گئے تھے او وہ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں ہمارا وقت آ گیا ہے یاد رکھنا جو تمہارے پاس ہے اس میں خوش رہو پر پر وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے سنو تو اسے اسے بہت برا لگا اب محسوس ہونے لگا اپنے دوستوں کے جانے کا درد جو یقیناً برداشت کرنا بہت دشوار تھا وہ بالکل تنہا تھا گفتگو کرنے کے لیے اور درخت نہیں تھے ہمیشہ کی طرح سورج نکلا ہمیشہ کی طرح ہوا چلی اور پھر بھی درخت اداس تھا کاش کہ میں ان کے ساتھ جا سکتا انسان مجھے کیوں لے کر نہیں گئے کیا اب میں بڑا ہو گیا ہوں اس جنگل میں میں تنہا کیا کروں مہینوں گزر گئے اس کے دوستوں کی کوئی خبر نہیں ملی وہ درخت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا رہا لیکن اور بھی زیادہ تنہا اور ناخوش پر ایک دن وہاں ایک ہنس آیا پرندوں نے مجھے بتایا کہ تم اپنے دوست کو ڈھونڈ رہے ہو شاید میں نے انہیں دیکھا ہو وہ اب بن گئے ہیں بہت بڑے جہازوں کے بہت بڑے مستول جو سمندر میں اب سفر کرتے ہیں جہاز دنیا بھر میں جاتے ہیں کیا انہیں سفر کرنے کو ملتا ہے اور یہاں میں ان کے لیے فکر مند ہو رہا تھا انسان مجھے لے کر کیوں نہیں گئے میں بھی دنیا بھر میں سفر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں گھر کی یاد آتی ہے بکواس کوئی کیوں اس ابائی جگہ کو یاد کرنا چاہے گا

مجھے بتاؤ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا سچ کہوں تو ہمیں پتا ہی نہیں اس کے بعد وہ کہاں گئے مجھے یقین ہے کہ وہ کسی خوبصورت جگہ میں ہوں گے اور چمکیلے لگ رہے ہوں گے کل سے انجان پر کل کا بیتابی سے انتظار کرتے ہوئے درخت نے انتظار کیا اور انتظار کیا ایک اور سال بیت گیا آخر میں وہ دن آ گیا جب درخت کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہاں انسان وہ یقیناً مجھے لے جائیں گے آہ, اس میں بہت درد ہوتا ہے پر اب سب کچھ اچھا ہونے والا ہے میرا مستقبل بہت ہی شاندار اور اجلا ہونے والا ہے درخت کو ایک بڑے گھر میں لے جایا گیا وہاں انہوں نے اسے ایک ٹب میں ڈالا اور اس کے ارد گرد ریت ڈالی اور جلد ہی انہوں نے اس پر ایک سجاوٹ کرنی شروع کی جو چکا چوند کرنے والی تھی درخت جواہرات کی طرح چمک رہا تھا ابھی اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ انہوں نے اس پر ایک ستارہ بھی لگا دیا جو معقول تھا چلو جلدی اس کے نیچے تحفے رکھیں اللہ یہ کیا میں ہوں میں بہت خوبصورت ہوں پتا نہیں آگے کیا ہونے والا ہے واو یہ کرسمس ٹری کتنا خوبصورت ہے میں نے کبھی اس طرح کا ٹری نہیں دیکھا تھا ہاں مجھے اس کے لیے آس پاس بہت تلاشنا پڑا کیا یہ سنا تم نے وہ مجھے تلاش رہے تھے کیوں کہ میں خاص ہوں ہاں۔ بچے درخت کے آس پاس ناچتے رہے وہ خوشی سے اچھل رہے تھے پھر وہ اس کے نیچے بیٹھے اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ ایک کہانی سنائے <laughs> ٹھیک ہے کل سنا تھا ابیڈی ابیڈی اور آج سنو گے ہمٹی ڈمٹی ایک وقت کی بات ہے تمہارے ہی جتنا ایک بڑا سا انڈا تھا یہ کہانی بہت سے لوگوں میں سے کچھ ہی لوگوں کو نہیں پتا صبح ہو گئی میں تصور کر رہا ہوں آج اور کیا ہوگا اور زیادہ چکا چوند اور زیادہ کہانیاں اور زیادہ ناچ گانا پر کوئی نہیں آیا دروازے بند رہے کچھ سمے گزر گیا اب سہانی دھوپ نکلی پھر بھی کوئی نہیں آیا نہیں وہ مجھے بھول نہیں سکتے میں سب سے خوبصورت درخت ہوں میں بہت خاص ہوں آہ, لو وہ آ گئے مجھے پتا تھا اب کیا ہوگا نہیں تم اسے اتار کیوں رہے ہو آو, آو, آو, تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو یہ کیا بس ہو گیا میں نے ان کا کیا برا کیا تھا کہ انہوں نے مجھے یہاں ڈال دیا رکو ایسا نہیں ہو سکتا ابھی بھی برف پڑ رہی ہے زمین سخت ہے شاید وہ مجھے پھر سے اگا دیں گے جب برف پگھلے گی تو وہ کتنا خیال رکھنے والے لوگ ہیں سردیاں بیت گئی برف پگھل گئی پر درخت ابھی بھی وہیں تھا اٹاری کے ایک کونے میں باب صحیح کہتا تھا مجھے جنگل کی یاد آ رہی ہے مجھے یاد آ رہی ہے دھوپ اور ہوا کاش کہ وہ مجھے پھر سے کھلے میں لے کر جائیں مجھے تازی ہوا یاد آ رہی ہے کیسے ہو پرانے درخت تم ایسے کیسے سوچنے لگے کہ میں بوڑھا ہوں جہاں سے میں آتا ہوں وہاں اور بھی بوڑھے درخت ہیں سچ مچ تم کہاں سے آئے جنگل سے اس خوبصورت خوبصورت جنگل سے جنگل سے ہم وہاں کبھی نہیں گئے اس کے بارے میں سب بتاؤ درخت کو کہانی سننے میں بہت خوشی ہوئی جب وہ کہانی سنا رہا تھا اور زیادہ چوہے آئے اور سننے لگے اس نے بات کی دھوپ کی اور ہوا کی اس نے بات کی بوب کی اور وہ کتنا یاد کر رہا تھا مارلی اور اس کی بے باک ہنسی کو اس نے سوزن کے بارے میں بات کی اور اس کے دانش مند فطرت کے بارے میں اس نے خرگوش کے بارے میں بات کی کہ اس پر کیسے کود کر جاتا تھا عجیب بات ہے پر اب میں خرگوش سے ناراض نہیں ہوں مجھے بہت اچھا لگے گا اگر وہ بار بار میرے اوپر سے کودے او واو تم ضرور وہاں بہت خوش رہے ہوگے میں تھا بس میں نے یہ بات جانی نہیں میں ان چیزوں کے بارے میں شکایت کرنے میں مشغول تھا جو میرے پاس نہیں تھی میرے دوست صحیح کہتے تھے مجھے اس کا لطف اٹھانا چاہیے تھا جب تک کہ وہ تھا کیا بس یہی کہانی ہے تمہارے پاس میرے پاس ہمٹی ڈمٹی کی کہانی بھی ہے جو میں نے سنی تھی جب میں اپنے شباب پر تھا اور چمک رہا تھا تو اس نے انہیں بتایا کہ کیسے اسے گھر گیا تھا اور وہ کیسے اتنا چمک رہا تھا پھر اس نے ہمٹی ڈمٹی کی کہانی سنائی بالکل ویسے ہی جیسے اس نے سنی تھی اور انڈے نے شہزادی سے نکاح کیا سچ مچ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اس پر یقین کریں گے تم وہ کہانی نہیں جانتے ہو جو بتاتی ہے بیکن اور موم بتیوں کے بارے میں نہیں میں نے وہ کہانی کبھی نہیں سنی ہاں، میں جا رہا ہوں سبھی چوہے چلے گئے اچھا دوبارہ مہربانی طرح پر دیودار درخت کے سامنے ایک بہت ہی خوفناک مستقبل تھا تازی ہوا دھوپ ہوا مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے میں کبھی بھی تا عمر اتنا خوش نہیں ہوا تھا سچ مچ جو میرے پاس ہے اس کی قدر کرنا کتنا آسان ہے وہ لکڑی کا آخری ٹکڑا لے کر آؤ چلو اسے جلاتے ہیں درخت اپنی زندگی سے بہت خوش تھا اور آگ میں جانے کے لیے تیار تھا پھر تبھی نہیں رکو یہ میرا درخت ہے کیا مطلب ہے ہے دادا جی کی آپ کا درخت تم یہ نشان دیکھ رہے ہو میں نے جنگل میں یہ درخت تب اگایا تھا جب میں اتنا ہی چھوٹا تھا جتنے تم ہو درخت دھیرے دھیرے غائب ہونے لگے تھے میں ڈرا ہوا تھا تم جانتے ہو ہمیں تازی ہوا نہیں ملے گی اگر درخت نہ ہو تو اگر ہم ایسے ہی جنگل کاٹتے رہے تو کوئی بارش نہیں ہوگی کوئی بارش نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ہم ٹھیک وہی کریں گے جو میں نے اس وقت کیا تھا چلو جنگل میں جائیں اور زیادہ تعداد میں درخت اگائیں ہمیں ان کی عزت اور قدر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس ہے ورنہ ایک دن آئے گا جب کوئی جنگل نہیں ہوگا کوئی تازی ہوا نہیں ہوگی کوئی بارش نہیں ہوگی یہ بہت اچھا خیال ہے اب اس درخت کا میں کیا کروں مجھے پتا ہے اس کا کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے اور کیا اسے پتا تھا اس دیودار کے درخت کو اس بوڑھے آدمی کے گھر کا دروازہ بنا دیا گیا اسے انسانوں کا استقبال کرنا کافی پسند تھا وہ اس کا خیر مقدم کرتا ہر بار جب وہ گھر آتا وہ ہر صبح سورج کا استقبال کرتا اور ہوا کی جانب پیاری پیاری مسکان بھرتا وہ ان چڑیوں سے باتیں کرتا جو باردے میں آ کر بیٹھتی وہ چڑیوں کے ساتھ گاتا درخت اس سے بہت خوش تھا جو اس کے پاس تھا اور وہ بہت خوش تھا اس شاندار نظارے کے لیے کیونکہ بوڑھے آدمی اور بچوں نے بہت ہی شاندار کام کیا تھا اور زیادہ درخت لگا کر جنگل اب پہلے سے کہیں زیادہ ہرا بھرا تھا درخت نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا اور انسانوں نے بھی